اللہ کریم کا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر حسن کی حاضری کو شاہ قبول اور اس حاضری کے سب کو دوپہر ہم سب کو بخشش مفرت کا پروانہ کہا سورہ الحمزہ کی تفصیل کی شروعات آج کی جائے گی یہ سورہ مبارکہ تیسویں پارے میں ہے اور تصریف فرماتے ہیں یہ سورت مکی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ میں نو آیتیں ایک رکو ہے ہے ہے اور اور کا کا معنی معنی لوگوں کے منہ منہ پر پر عیب عیب نکالنے نکالنے والا والا صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اسی لیے اس کو سورہ مزہ کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع جو نہایت شہایت رحمت وہاں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہر مسئلہ یہ کرتا ہے یہ الگ بات ہے کسی نے لفظ شروع کو شروع سے کیا انوی صاحب کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس شروع اللہ کے نام اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں اللہ کے نام سے شروع اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہو تو لکھنے میں بھی پہلے اللہ کا نام ہونا چاہیے اسی لیے جب شروع ہی اللہ کے نام سے کرنا تو لکھنے میں بھی ترجمے میں بھی اللہ کے نام سے ہی شروع کرو اس لیے اللہ کے نام سے شروع لیکن سوال ایک میں آپ سے اگر کر دوں وہ یہ ہے کہ یہاں شروع کا ترجمہ کس کا کیا جا رہا مطلب اللہ کے نام سے نام کو لفظ اللہ آ ہی گیا سے بسم اللہ اللہ کے نام سے الرحمان جو رحمان ہے الرحیم جو رحیم شروع کہاں ہوا ہے شروع کا معنی تو یہاں آئے ہی جب پھر سوئی بتاؤں گا انشاءاللہ اس کو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لکل لہمزا لومزا اس کے لیے خرابی جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے پیٹ پیچھے برائی منہ پر عیب لگانے کو عمرہ کہتے ہیں اور پیٹ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں بہرحال مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے جیسے اخلت بن شعیب امیہ بن کا اور ولید بن مغیرہ اور اس آیت کی مذکور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے وَيْلُ لِكُلِّ جہنم کی ایک وادی ہے اور اس کا ترجمہ خرابی کے آتا ہے اس لیے اعلیٰ صاحب نے ترجمہ کیا اور اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے پیٹ پیچھے برائی کرے آج ہماری زندگی میں یہ عادت عام طور پر پائی جاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے اور یار بڑھیا نہیں بنا نمک تیز ہے مرچی کم ہے یہ برائی کے طور کیا ہے اور ہمارے قابلین نے تو اتنا احتیاط کیا میں آپ کو سناؤں گا تو آپ حیرت کریں گے قرآن مقدس کی تفصیل پڑھنا اس لیے مجھے بہت سمجھ سمجھ کے جملے کہنے پڑتے ہیں ہم اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کا ہر کس خیال نہیں کرتے کہ میرے جملے سے سامنے والے کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا ایک ہوتا اصلاح کے لیے کہنا اگر آپ اصلاح کے لیے کہیں گے اس کے دل میں شیطان بھرا ہوا تو دل کو ویسے بھی ٹوٹے گا پھر وہ کہے گا کہ آپ نے تو مجھے کہہ دیا تو نے غلط کیا پھر کہا کہ تو بات الگ ہے لیکن کسی کے منہ پر عیب نکالنا کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی میں دور نہیں جاتا اعلیٰ حضرت نے ایک مرفوض اپنے المرفوض میں ایک اپنا قصہ لکھا ہے امام احمد رضا بادل بریلوی نے وہ تحریر یہ کرتے ہیں چاہے کہ کوشش پر تحریف فرماتے ہیں انہوں نے لکھا کہ بھئی ہے جائز بہت فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ خود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فقیر اس کو کھا نہیں پاتا وہ خود نہیں کھاتے تھے جی۔ ان کو انفیکشن ہو جاتا تھا لیکن فوائد الگ نے لکھے ہیں الگ سے فرمایا ایک دن میں صاحب کی کتابت میں گیا دور شریف پڑھے میں وہ قصہ نکال لیا تھا اللہ علیہ وسلم

یہ نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا مرتضا تم کہو تو میں صاحب خانہ سے کہہ دیتا ہوں یہ آپ کے لیے کوئی اور سبزی بنوا دے گی تم کہو تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اور سبزی بنا دیں گے مگر حضرت فاضل بریلی علی رحمت رضوان نے منع فرما دیا کہ نہیں آپ ان سے ہرگز یہ کہیں یہ نہ کہیں کہ میرے لیے کوئی دوسری سبزی بنائی جائے کیونکہ جب میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں کھاتا اور جب اس بندے کے سامنے یہ رکھا جائے گا کہ بھئی یہ اس چیز کا گوشت نہیں کھاتے تو ظاہر سی بات مجبور ہو کر وہ ان کے لیے کچھ اور بنائے گا اور جب مجبور ہو کر کچھ اور بنائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اس کو پریشانی ہوگی کہ بھائی ان کے لیے اسپیشل طور پر سبزی بنانی ہوگی ان کے لیے اسپیشل طور پر کھانا بنانا پڑا بہرحال اسی لیے اعلیٰ فاضل علیہ نے منع کر دیا کہ نہیں میں اس چیز کو نہیں کھاؤں اللہ آپ یہ مت کہیے کہ میں اس چیز کو نہیں کھاتا بلکہ میں اس چیز کو تناول کر لوں گا آخر کار یہ ہوا کہ اعلیٰ فاضل نے گوشت کھا لیا اب کھا تو لیا لیکن خود کہتے ہیں کھانے کے بعد میرے مسورے مجھے تکلیف ہو گئی اور میں بول نہیں پاتا اللہ کہتے ہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بول نہیں پاتا اب بول نہیں پاتا منہ نہیں کھلتا بڑا پریشانی کا پریشانی کا معاملہ آدمی بول نہ پائے تو کر کیا سکتا ہے آخر کار ماجرا یہ ہوا کہ طبیب صاحب آئے دیکھنے کے لیے ڈاکٹر حکیم صاحب آئے دیکھنے کے لیے آلہ صاحب کہتے ہیں حکیم نے دیکھا تو حکیم نے دیکھ لیے کا یہ تاؤن کی بیماری ہو گئی تاؤن اس وقت وبا چلی رہی تھی تاؤن کی کہیں تو تاؤن کی بیماری ہو گئی جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار واقعی میں کہوں کہ بیماری ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو گیا والا صاحب کہتے ہیں میں بول تو پاتا نہیں تو میں کیسے بتاؤں کہ نہیں مجھے بیماری نہیں ہوئی ہے کہوں کہ یہ لشن نہیں ہے کیونکہ اعلیٰ صاحب اس چیز پر بھی بڑی کمان رکھتے تھے بڑے علوم تھے ان کے پاس لیکن اب وہ بول سکتے نہیں تھے تو وہ کیسے کہیں کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہوئی وہ خود کہتے ہیں آخر کار یہ ہوا کہ میں صبر کرتا رہا صبر کرتا رہا اور بیماری کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا مگر بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی لوگوں نے نے کہا ہو گیا اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں یعنی جب کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لی جائے تو ان شاء اللہ حضور کے فرمان کے مطابق جس بیمار کو لے کر یہ دعا پڑی گئی وہ بیماری آپ کو کبھی نہیں لگی مثال کے طور پر کینسر کسی کو گیا اور آپ نے اس کو دے کر یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوگا آپ کو آپ کو کوئی ایسا مریض ملنے آیا جس کو اٹیک ہوگا ہو گیا تو آپ نے وہ دے کر لیے اس کو دے کر لیے دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی اعلیٰ سرماتے یہ میرا طریقہ تھا کہ میں جب بھی کسی بیمار کو دیکھتا تو اس بیمار کو دیکھ کر میں یہ دعا پڑھ لیتا تھا اور اللہ کو عزت مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھتا تھا لیکن ایک بات اور سن لیجیے اسی اسی کے ماتحت ہے کہتے ہیں ایک بار مجھے بڑا افسوس ہوا تھا ایک اجلی والا آیا اور اس کو اس کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھ لی مگر مجھے حضور کی وہ حدیث اس وقت یاد نہیں رہی سرکار دولت علیہ السلام و تسلیم نے اجلی والے کو مکرو جاننے سے منع فرمایا کسی کو کچھ ہو جائے تو اس بیماری اس خارش کی بیماری کو دیکھ کر ناپسند سمجھنا حضور نے منع فرمایا کیوں اس دن میں نے چھینک کاس کیا تھا چھینک آتی ہے تو کروڑ وائرس نکلتے انسان کو گجری ہوتی ہے تو کوڑ کا مرض اس سے چلا جاتا ہے اس گجری کی چھوٹی سی بیماری دے کر اللہ بڑی بیماری سے محفوظ کرتا ہے جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے جس سے ہاتھ پیر برباد ہو جاتے ہیں چہرے پہ ہو جائے تو ماذا اللہ چہرہ کئی رنگ کا ہو جاتا ہے اس کوڑ کے مرض سے حفاظت کرنے میں گجری کام آیا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایک بار میں نے گجری والے کو دیکھ کر پڑھ لیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا انتی سمتصر وہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ایک پاؤں پریوار ہے اس لیے اس لیے اے اللہ تیرے حبیب کی بات کو سچ کر دے اور اس ڈاکٹر کی بات کو جھوٹا کر دے کہتے میرے کان میں گویا کسی نے کہا کہ احمد رضا مسوار مسوار اور کاری دل یہ ان کے کان میں آواز ہے فرماتے کاری مرچ کا پاؤڈر پہلے تو میں نے مسواک منہ میں ڈالی دھیرے دھیرے اس کو منہ کھلنے لگا دھیرے دھیرے اس سے اپنے مصنوعوں پر لگانے کی کوشش کی اس کے بعد میں نے کالی مرچ اس پر لگائی چند دن گزرے تھے کہ الحمدللہ مجھے بیماری سے شفا مل گئی میں نے طبیب صاحب کو کہنا بیٹا اور ڈاکٹر صاحب تمہارا تعاون تمہارے حوالے میں اچھا ہو گیا بہرحال آج یہ کر رہا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے اس مرد کلندر نے اتنے دن اور اس کو یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ میں کھاتا نہیں ہوں دوسرا پکا یہ منہ پر نہ بولنے کی عادت ہمارے کی میں جیسے جیسے پیچھے جاؤں گا ویسے ویسے جناب والا ایک سفر کر ایک جس سے بولتے جائیں گے لیکن آج یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ماحول نہیں ہم کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا دوسری بات پیٹ پیچھے دیبت کرنے کے لوما سا قرآن دوسری جگہ

سسو کہتے ہیں یوں تو ترجمہ تلاش کرو جستجو نہ کرو لیکن مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو کہ بات کی طرح سے جاسوسی جاسوسی مت کرو کا بات کو تھا اور کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو اس لیے کہ جو پیٹ پیچھے برائی کرتا وہ یا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے اللہ کو اللہ ماخی ہی بھائی کا کہ اپنے سگے بھائی کا مرا ہوا مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھائے کسی انسان کی کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے قرآن مقدس ہے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہی تھی میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں نس کے یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے مطلب غیبت کرتے تھے تو ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تانبے کے ناخنوں سے خود کے مطلب کو کچھ ہوتا ہوگا ایسا انسان اللہ باللہ آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گھٹنوں کی محفل وغیرہ وغیرہ وغیرہ کی محافل پہ بیٹھ کر ہم کسی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں عشق رسالت کی بات کرتے ہیں دین کی خدمت کی بات کرتے ہیں معاف کیجیے گا اگر ایک پرسینٹ ہوتی بھی ہوگی تو اکثریت کے ساتھ غیبت کا بلندہ مانا جاتا میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا میری کوئی حیثیت نہیں کہنے کی میں تو صرف ایک پہنچانے والا شخص ہوں ہم تو مبلغ ہیں مبلغ کا معنی ہوتا پہنچانے والا ہمارا کام تو پہنچانا ہے جو اوپر سے میں میسر آیا توجہ فرمایا میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا آسان ہے کتنا بھی سڑا ہوا آدمی ہو لیکن وہ جناب والا کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کو تیار نہیں ہوتا یہ جائے کہ مرے ہوئے انسان اور اپنی بھائی کا گوشت کھائے مگر پیٹ پیچھے برائی کرنے والا غیبت غیبت کی یوں تو بہت سارے نقصانات ہیں اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں غیبت سے روکنے کے لیے اور جب انسان غیبتیں چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ بھی کرتا ہے نا تو جس کے بارے میں جھوٹا کہا کرنے کا نہیں یار وہ تو کسی برائی نہیں کرتا پیٹ پیچھے چکے سے کہتا ہے میرے بارے میں سیکھا اور جو شخص ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کسی تیسرے کی برائی کرتا ہے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے میری کرتا ہوں شیخ صاحبی شیرازی نے اپنی گلستہ میں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر تیرے سامنے آ کر کسی اور کی برائی کرے تو اس سے ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ تمہاری برائی کسی اور کے سامنے جا کر مگر ہم اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری بھی کرتا ہوگا نہیں جس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے وہ کس کو ہر ایک کی کیا کرتا ہے اور پیچھے کیا کرتا ہے اللہ کریم ہم سب کو غیبتوں سے محفوظ رکھے حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے میں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکا دیے ہیں انہوں نے عرض کیا یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اس کی خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹ پیچھے برائی کرے اللہ تعالی ہمیں غیبت سے اور عیب جوئی سے اور اس جیسے انتہائی مصنوع اور برے آواز سے بچنے کی سعادت فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے آمین و بنا تقبل منا حاضر بیان انکا تصمیل نہیں ان اللہ و ملائکہ قوی يصلون على النبي يا ايها الذين